ابو اسامہ نے کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہا جب رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلول مر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنے قمیض عنایت فرمائے جس میں وہ اپنے باپ کو کفن دے آپ نے اسے عنایت کر دی پھر اس نے یہ درخواست کی کہ آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑا اور عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں آپ ان کے لیے ستر بار بخشش کی دعا کریں گے تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا تو میں ستر سے زیادہ بار بخشش مانگ لوں گا انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ منافق ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان میں سے کسی کی بھی جب وہ مر جائے کبھی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6207